Mullah سبحان الله دیگر معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبركاته مولانا فجاد الحسن صاحب کا مرجوع عن ہو لبو لہجہ خطاب کرنا انہوں واسطے ضروری سی تاکہ انہوں نے رجوع الحق بھی علامت اور دلیل بن جائے بہت اچھا عمل ہونا کیتا ہے اللہ شان ہو مسئلہ کے حق مسلط سنت کا جماعت قائم اور ثابت آمین اس مذہب حق بھی واقع بند ادب سبحان اللہ اس مذہب تو باہر ادب ہو گئی سبحان اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رویہ آپ رہی سلاد و تسلیم صحابہ احترام ادب احترام والے عقیدت یا کوئی شہ آپ رہی سلاد و تسلیم دے جسم شریف نہ لگی کھلے نہیں جان دے پانی کھلے نہیں جان دے حضور حضور فرما دے نے پھڑ پھڑ کے صحابہ اکرام اپنے چہرے ہاتھ مال دے دے آپ نک مبارک شریف تھلے نہیں گلا یقین کرنا بخاری مسلم اور سیرت دیا کتاباں اس واقعے بالکل سمجھو وہ سفیر مشرقین نے انہیں آگے گل اصا نہیں لڑ سکتا یعنی ایسا ایک ادبدار روپ پہ گیا کافر کیا اپنے مل جا کے بعد مسلمان ہو گئے انہیں آخیا آخر اسان لال نہیں لڑ سکتا متاثر ہونا اپنے بعض مختلف ادب نو کوئی اجنی نمی گل ہزار دور بھی الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکرم صلی علیہ وسلم کا کلمہ تے پڑھ دے پڑھن والے ادب دیکھ کے مسلمان ہائے ہائے سبحان اللہ حق بندا سی بے شک انہاں دے اندر اللہ تعالی نے دل دی حیات اور زندگی دا جوہر کچھ محفوظ محسوس رکھے ادب سبحان اللہ مانا کہ مذہب پیسہ حقیقت بھرے جملے انہوں نے ایسے اور اسا ہمیشہ ہمیشہ اثا بھی ہمیشہ بادب ادب کے دنیا کو متاثر اس باب کے اندر میں تبھی ہن عرض کرنا قاری صاحب کبلا نے اشتہارات ہیں میرے خیال میں انہوں کسی نے غلط خبر دے دیتی ہونی ہے ورنہ توقع نہیں ہو سکتی یہ ادب والا مطلب ہو کے گندیاں نالیاں بازار میں چلا رسول کے نام چلے میں امید کرنا اگوں تو اس انسان گلتی ہونی چاہیے لیکن ہو جائے مسلمان لوگ اہل اسلام لوگ اہل اطاعت لوگ کسی بھی گلتی اسرار نہیں جنہیں سوندے پیڈا فرض گلیاں گلیا جب لگے ہوں اللہ ویسے ہی اشتہار جیسے جا تے پہنچ گیا سب کا خالی فونٹی کٹ گئے جس علاقے کا نہ عزت میں سمجھنا نہ دوستان گرامی اس عظیم الشان جلسے کے اندر آئے ہو اس مسجد کے اندر میرے خیال سے ادارہ بھی مدرسہ جامعہ رفیق الاسلام صاحب کے نام تو کیونکہ ایک جامع جامع مسجد کے اندر مرحب ادارے آئے تو ناصر ایک ایسا موضوع پیش کرنا چاہتا ہے جس کے اندر دینی مدرسے بھی انسان خصوصاً مسلمانوں کے مت مد مد مد خیر کا پہلو اور حقیقت اجاگر ہو خوبصورت اور اس دینی تعلیم کی نتیج اور ضد نفی ہوگی تسلیل ہوگی جن مسلمان دے مسلمان انسانیت دے خیر خواب علم نو زلیل کر کے کن پچھو سکایا ہوا سونے دضل میرے جیسے نلائک ناچیر بندے کا جڑا اسلام علم کی نفیس کو ذرا برابر بھی ذرا برابر بھی کچھ حاصل نہیں کیا اس کے باوجود اس وقت کی دنیا جنو اپنی دانشوری دوتے بڑا ناز ہے اور دعو ہے انہوں حضور دے جوڑے پال کا صدقہ کتیاں تو ہی دلیل کر کے ثبوت اس بات کا اگر علم ہے تو صرف اسلام بے شک سبحان اللہ کسی نے اج تک میدان چھڈے مقابلے اترن کی سوچی ہاں۔ بندے اپنے دین اسلام اور علم کی ادبت سمجھو اور منو دلو شک کافر خصوصاً یہود میں سارا نہیں ودو ودو لو تک ودو لو تک کما سوا اللہ فرماتا ہے وہ لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ویسے تم کفر کرو تاکہ گھر برابر ہو قرآن تو بات اور بعد بہت بڑے اسلام دے حکیم جی مولانا فجاد الحسن صاحب حق ہاتھ رجوع کیتا ہے اسی طرح اس مغربی بدھو طبقہ یا منافق طبقہ اس کو رجوع کر لاؤن والے بہت بڑے اپنے دور کے افسر شاہ نامہ اسلام درگر نظم ہے مسجد اور مکتب میں صرف مسجد سے مکتب والی نظم وہ چیدہ چیدہ شہار پیش کرنا سبحان اللہ ان کے منہ شریف چ نکلیاں گلا جنہ دیں نہ داڑی پورا پینٹ چار اور سارے مغربی ماحول ماحول سن اس بندے کا اپنے دور کے اندر مسجد اور سکول کے متعلق بیان کرنا مسجد کی تعریف کرنا ہوں بابا سونا دربار بنیا اور جھنڈا لگیا اللہ تعالی حق کا جھنڈا بلند کرے اس کے لگے میں دے باڈی گارڈ اخیم جانگری کی پہچان پاکستان قومی کے حوالے تاکہ عزت دیتی گئی ہاں۔ کہ قومی ترانہ تو قومی ترانہ رہا اگر اس کی سر کا ساتھ کھڑک جائے تو باقی تو باقی رہے فلما بہن والے کہنا بھی اٹھ لو سارا بولا ہونا جڑا کبھی پیو واسطے نہیں نہ اٹھتا وہ کنجر بھی اتنے سال واسطے اٹھے بڑا پیو اپنے واسطے جی پاس ماں اٹھ کے کے جتی نہ جوڑ دے سارا اور میں بلا تفریق مذہب فریفت دیکھا دور جاہلیت دورے جائس دورے تماشا دیکھا بلا تفریح کے مذہب جنا جن کے مذہب میں کسی کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے ایمان بیچنے میں سب اہم ہوئے لیکن خرید ہو جو علی باہر ہاں۔ سبحان اللہ پہلا میں کا اللہ اللہ والے خدمت اللہ اس کالج پڑھتے سن یہ تشریف لیا سن یہاں کو کوما سنیا سی انہیں اپنی سورج سنایا سی ہاں جی میں بھی وہی شاہ مکمل تو نہیں چار دن کا صرف ایک گنوان مسجد اور مکد کرنا لیکن اس حکیم اس حکیم اور حق کی طرف رجوع لان والے مرد مومن دے نثری جملے نثری جی، جی۔ میں نظر پیش کروں گا پہلو نثر دے آپ نے جڑی شاہنامے دی شاہنامہ اسلام جلد دو اس لکھا اللہ فرمانے شاہ نام اٹھائیس حوسلہ واہ واہ واہ واہ واہ آپ سب سو جیب میں لکھی دو جی وہ سلائی سالوں پر کھڑے ہو گئے اس نے افیز ہاں۔ کے جملے معوا بر اعظم میں جی، جی۔ یعنی ہندوستان جی جی جو ملت ملت کی گئی تھی سازش تعلیم اور میں اس پورے بے شک پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش دال بھائی میں نے یہ ساری ذلت اگر سازشی کا دوسری جلد بھی مسجد کو نکلے گا سر ربانی جیسے اور دولت کے سرمایہ کا رجوع یہودی روڈ مسجد مدر ہو گئے ہاں۔ لیکن ہر ایک دلیل ہو گیا اتنا ایک دلیل ہو گیا کہ میرے خیال میں ذلت واسطے میرے کوئی مثال ہی نہیں لب جو ہے لکھ رہے ہیں ہندی مسلمانوں کو مسجد سے سکول کی طرف محض روٹی کی غلامی کے لیے اٹھا لے جانے کے نتائج نظم ہی میں عرض کر دیا جو انہوں نے نظم میں عرض کیا وہ نتیجے وہ جناب کے سامنے ناظرین چشتی جس کی گوشت ریکارڈنگ کی تو بغیر جی۔ اور مبے تو مکتب کے عنوان نظم لکھی اور جالندری بھی میرے تعلق رکھتے ہیں پرانا پنڈی اسٹاف انہوں نے آخیا یار اردو تو بہت سونا کتاب کرنا شہر اردو کرے گا پنڈا پنجابی کرے گا جناب کے سامنے اردو میرے دو طویل کتاب سابقہ چیف کا جواب تو پہنچا ہوں سنا دینا ہوں سنو سب سے پہلا آپ مسجد نے کیا دیا یہ لکھتے میں پھر سکول نے کیا دیا سبحان اللہ اللہ میں ایک موضوعی مسجد اور سکول کے تضاد کی کہانی اور سکول میں پڑھے جانے والے ترانے کے خالق حفیظ جانندری کی زبانی اور جو ہے وہ غلط مسجد اور سکول کے تضاد کی کہانی سکول میں پڑھے جانے والے ترانے کے خالق حفیظ جالندری کی بہت تضاد بچا اس کا چھوٹا بھائی ایڈا ایک چھوٹا بھی جگہ جگہ تھک نہیں جگہ جا ایڈا سر جا نہیں سکیا بچارا بے شا بادل آپ سو ابھی لوری ابھی لوری ندی تھی یوم بے تاکہ دنیا کے اندر پتہ لگ جاوے مسلمان کا ایکو عقیدہ ہے کہ یہ بڑی طاقت رب دی ہے کوئی امریکہ امریکہ دی نہ الٹا تھا ابھی مضمون تفلی کا ورق میں درد تمہیں دسے گا کس درد نال کرتا ہے نہ الٹا تھا ابھی مضمون تکلیف کا بچپنے کا پہلا سبحان اللہ دیکھ گولیاں منہ لوری اللہ بسم اللہ نام سبحان اللہ ابھی ملبو سے کوئی نہ تھا پوری تلا پہنا ابھی ملبو سے کوئی جی۔ نہ تھا سیتا او کہیں سی جی آیا کیا بات مہاراشن بولنا سامنا جدید بڑی بڑی مواد جو ہے می بچے جنہوں ہالے بولن کا چارج نہیں سی کیوں دسو جی جی وظیفہ تھا کلا میں پا میرے جدو اب کا سبحان اللہ جدو بابا اللہ دا قرآن بابا وظیفہ تھا کلام میرے جدو جدو اب کا دیا جدواریا جب زبان نے درس پر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رابا ادھر جس دن ہوا تھا سو مسجد ریا تہن ہم بھی خدا سے ہو تعریف میرے جملے کلمے میرے منہ جو نکلنا شروع ہو گئے اللہ صاحب یاد تھا اللہ مجھے مسجد مجھے مسجد میں لے جایا گیا پڑھتے مسجد میں لے آیا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مصطفیٰ کی راہ ہمیں پروان چڑھنے کو میں نے مسجد لے جایا گیا واہ سوالس ہاں۔ کو جو مسلمانی کیوں وہ بہت ہی سادہ فرشتوں پر پکیاں اس رات میں رکھے محبت نے سکھائی تھی محبت اللہ رسول محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب سسٹس توجہ ہے سبحان جو محبت میرے استاد دل میں چاہیے اس کے خدا رسول نے ہی سمجھا دیتا نیکی کی کی ہوتی ہے تے برائی دن آشن کھوتے نہیں ہوتے جنہیں پتا نہ لگے کون سچا کون جھوٹا کھوتے نہیں ہوتے محمد سچے موروی نہیں دل آخر اور فیصلہ نہیں کرتے دہلی کر سکتے شک کیا پکڑ دو پتیا ٹھپا ٹویا ٹکر سارا کچھ دستا مومن مومن دے دل وچ مالک بتی لاوے ہائے اللہ جن اللہ نے دل کا رول دیتا ہے او دل فیصلہ کر دیتا ہے سبحان اللہ مسلمان اپنے دل مسل ہاں۔ دل تو پوچھ بے شک یہ روایت تو میں نے پڑھی ہے مولانا ملتا کروالا ضرور رکھتے ہوں گے وہ ہمارے وقت سے کا ان کا اکبر المف میں اکبر المفتی اکبر المفتی بھی کہہ سکتے ہیں جیسے دل دل سے فتوا پوچھ یہ سب سے بڑا مفتی ہے اور بھی پڑے گی سب سے بڑا مفتی ہے دل ہوں جو چلے لکھ لکھ کے دین لگائے یار والا سے بھارت نہیں Christ. Aplausos. واسطے بھی کھڑا ہو جائے ہاں۔ لیکن لتان تھوڑا دیر نال لگے مسلمان بچہ تیار ہوتا ہے ہاں۔ فلانا بچہ اردو پڑھ رہا ہے ہاں؟ اللہ فضل نال میرا میرا بچہ بچہ ایک دن کسی سکول کا منہ نہیں ہاں! تقریب کرنا ہاں! میرا بچہ تو جیتے رہا میرا پتی جی تھا وہ تقریب کرنا تی ہزار تقریبی بھی ہو کبھی اسباب اسباب زینت سائنس ترقی رہی میرے استاد نے لکھ سائنس دیا چیزاں اسباب زینت سامنے ہوتے سن ہائے ہائے سر اینٹی سپیٹ نظر ڈالی نہیں اس نے کبھی اس بات ہائے ہائے جی سود حلال نہیں لگتا ملو سر کوئی جا اچھا، قرآن ہاں؟ لیکن آخری عمر تک اللہ بھی ہائے ہائے ہائے وہ قائل تھا فقط اسلام بادشاہ یا تھا خدمت ملت کا رستہ آئے ہائے کنجے میں مسجد کا پیار کری آواز دسیا سبحان اللہ واہ واہ وہ چ رہ کے اپنے جا کے بیٹھن کا جو طریقہ کار کے منظر سنو اپنے راستے پالیہ ڈال پیش کرتے ہیں اللہ تصور میں ہے جن کا ادھر استاد میں ادھر استاد آئے ہائے بولنا نہیں سبحان اللہ شکستہ بوریوں پر ہم سنوں کا بیٹھنا ماشاء اللہ ہم گھر جاؤ گے ان شاء اللہ گھر کے اندر بھی برکت ہوگی ٹوٹیاں ہاں عمر بچے ہار کے بیٹھ جانے سن سادہ خوشی پر سب کا کر گلاس لینا سبقی کپڑا بھی نہیں ہوتا نا فرمایا پہلو آنا نگے نگے ہوں سارے قرآن اکھان رکھنا سبحان اللہ وہ کیسے کے پران سن سن کے ون گانے زندہ باد زندہ ہائے ہائے ہائے جی جی بلکہ نمازیا نا دوران نماز ادب کھیچا واہ ہاں! ہم کیا کافی ہے واہ واہ اللہ نبح لاہور اللہ میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی ہائے روٹی روٹی کر دو میری لینا اللہ اللہ جو ہے سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ دیکھو سنی کی سلحان سبحان ماشاء اللہ میں گل کہنا رانی میری اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مقدس تھے وہ سب سب سے مقدس تھی وہ سب پارشا مقدس تھے وہ سب سچے مقدس مقدس تھی وہ سب کا تھپنا مسجد کی کہانی مسجد کی کہانی روکنا چاہتے تھی ابتدا ہوئی سی کاش میری زندگی ہوئی مسجد ہی رہتی لیا لیا سامنے سامنے دنیا نو میرے ڈگری کر کے آدھا مسیح سی لیا میں حسرت نال رو کے ہے نا روک یا خاص امتحادی الحمد للہ شام آئی تو رب رسول نہیں فرمائی ماشاء اللہ جی، ایک پرانی مکتب بکی بکت شروع ہونا چاہیے میں بڑی میٹھا بولنے لگتا موڈ نو نپیا بے شک یہ سیٹیں ہی ایسی ہیں ان سیٹوں پر کوئی بھی بیٹھے گا تو اسی طرح ہی کرے گا بے شک یہ سبق ہی ایسا ہے ہوں فرما نے مسجد سے وہ اپنی روح تازہ کر کے کسی بھی نہ بنے گالا آپ فرماتے ہیں میں یہ منڈا بابا سیاح ادھر ہی جانا چاہیے جہاں ہوں نہ آئے وہ جانا چاہیے گھرانے کو تمنا تھی دنیا بھی فل پتی de ہاں، ہاں،, ہاں،, ہاں ہاں واہ زندگی نہیں اکیلا سوال واہتا میں خوب بنے میں اب تو نہیں کر پائی اللہ سکول درجہ اور جی، جی۔ جی، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھک گئے ہو سبحان اللہ قدردانوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا شعور رکھتا ہوں الحمد للہ گدھوں کے ساتھ وقت ضائع کرنا اپنے لیے ہدف سوچ ماشاء اللہ باشعور دوست بیٹھے ہو یقیناً بیٹھے ہو اللہ فرماندے نے ستم ہائے بیان کرائے واہ واہ لاہ واہ واہ بلا <laughs> حفیظ ہاں، ہاں، ہاں، فلم والے سکول ترانے کی جگہ پہ حفیظ جلندری کا یہ کلام جو چشتی پیش کر رہے ہیں ہوں یہ چلاؤ گے پیچھے واہ واہ بے دینی ختم ہو ہو کٹ کٹ کے کے کرسمس خوش ہو گلے ملن اس قوم کی بندہ کتاب وہ خدا نو گالا خدا ویسائی پتر ہے مبارک وہ مکتب آ پہلا سی جی ہو سک جن بن جے بن جا لے نبی نوی پتی بچ جا مجاہد زخمی ہو گئے کیا بے ہوش پہ پانی جی ہوشانی پیا جاوے جاوے نہ منہ سے رسالت پندرہ پھرتا ہے سمتی شاپ بنے پاؤں سامنے آؤ بچے بکریاں ایک کتا پھر سے کوئی صوبہ ثابت کر دو میں زبان کٹا دوں زبان کے ماشاء اللہ اللہ لسانیت اور زبان جی جی جی جی سندھی خلاف اس نسبت صوبے کا نام لگتا ہو اگر کوئی بندہ سرکار کو جی، جی۔ دے تو میری گل کا جواب درمی بڑی وڈیا نے اگر چ ملتا ہے دسیا میں زبان دے میں زبان دے قوم چوکی میں کٹ سکنا میں زبان مخالف فارسی اچھا اپنے لینا ہوٹل بن رہے جدھر بھی جانے یا ہوٹل بن جی کہ لٹری نہیں سکولی جا رہا چیل تاں کر کے اتنے باجی کا نمبر بھی لکھ دیں دنیا سارا ملک کے دنیا میں سمجھ میں نکل پایا باہر سعودیا سب کر کے آئے یہ مہینے ہیں نمبر لکھا اللہ سبحان اللہ جی سر وزیر جانے سن برادری دے جی۔ اللہ اللہ جی، اللہ اکبر خدا ہاں؟ اللہ اکبر رشتہ رشتہ درکار میرے چاہے ناراض لاہو کمر آئے شان ہے گلی میں بے شک بے شک بے شک پنجابی پنجابی پنجابی پنجابی مہاجر مہاجر سے سے سے سے سندھی سندھی بھی پڑوسی فلانے فلانے نال نال تو تینوں کوئی سن نہیں لگی یہ لگیڈ کتوں پیا میں اتنے اگر ایک حدیث ہاں۔ ہو سکتا ہے آخو یہ بے کی گل حدیث کی صحیح مستند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا یہ جا جی جاہلیت والے نعرے مارے ہاں وہ سندھی ہاں او پنجابیو او گجرات گجراتی فلم گجرا اس پرچم پر جی اچھا، دو لڑتے جٹ ناچ نظر آئے جٹ ناتے سنگھی ہوں ایک دسے جان مارتے نے فلم نہیں بھی لڑایا گیا جت نت سارے لڑ حضور نے فرمایا من از جی میں حضور نے فرمایا میں ان اتنے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ظرف چھوٹے نے بے سمجھ نہیں ماشاء اللہ من تعزا بعزاء الجاہلیت فعیدوہ بہن ابی ولا تقلو جی جی فرمایا جڑا قوم قوم ذات پات دے نارے مارے فرمایا انہیں صاف کہہ دو اپنے باپ دی شرم کا منہ چبا کنایا نہ کرے جی جی میں لفظ بولے نہیں حضور نے فرمایا صاف کیا جی دس تیرے نبی نو جڑا شرم ہے یا سردار ہے ہاں۔ کنڈا سنگی پنجابی کے یہ جو بڑے کھڑے فلان کتنے بنے گا ہاں۔ بنے سکول جو بندے حفیظ کہندے نے پھر سنا دینا سبحان اللہ فرماتے دے جہاں دے ہیں بہلا درس مذہب سے بغاوت ولی نسلی دشمنی نسلی دشمنی قوما کی دشمنی زبانہ کی دشمنی علاقے کی دشمنی کلمے والا رشتہ ختم لڑائی نسل در کون کہہ رہے ہیں بلی دا مالک بلی دی حمایت کرن لگا کتے دا مالک کتا بچاؤن لگا دوواں دی لڑائی ہو گئی پانچ سات قتل ہو گئے شیطان پاسے ہو کے کہندا سا ڈھگی یا پانچ ہو گئی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے تے شیرے ہی لا تسا شیرے ہی لا اسی تے میٹھے کون تیرو شیرے دا پتہ نہیں اے سن حکیم لوگ نے کہا ہم تو میٹھے میٹھے شیطان شیطان نے کہا ہم تو میٹھے مطلب منا پہ کچھ پینٹرو اپنا جنس کا ہے جی جی ماشاء اللہ جب متن اپنا جنس کا ہے تو پھر مجھ پر ناراض ہونا تو بے وقوف ہی ہوگا ہاشیا جو ہے ان کی کارن ہے متن ویخ کون کا نیا میں زیادہ وقت نہیں لانا چاہتا بس چند شیر سنا کے اجازت چاہنا سمجھو ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہوں ذرا ماں باپ بھی سن لین کہ سکول والے ماں باپ کے فرما بردار کھنے بنا ماشاء اللہ آپ فرما دیں جہاں ماں باپ بے بے شک شک ہاں۔ ہاں۔ ماں باپ اولاد تو بڑے راضی ہوتے ہیں یا لازی عظمت جہاں باپ سے باغی کیا جاتا بچوں چھو جہاں جھوٹوں کا من سمجھتا کی پتا اولاد نو ماں باپ تو جھوٹیا جھوٹا جھوٹا جھوٹا جی، جی۔ جھوٹیا کا جھوٹا سچیا نو گو ہائے لگیا ہائے ہائے واہ مسلمان سچیا نو دا ہاں، ہاں،, ہاں ہاں ہائے جب اشارہ کی جائے ہوئے گا تو جنا سیاست نام ہی نام ہی سچ کا تھا نام ہی جو سب کے پاس صداقت سب سے زیادہ تھی خلیفہ بنا کیوں سیاست سچ کا ہی نام ہاں، سیاست نام ہی جھوٹ ہے ہے تا کر کے وہ ہوں سٹ کا زمانہ اگلے دن ایک سنگی نال بیٹھے سن کے اندر پتا ہے سب سے مچھو اس بغیر دے کاروبار بار نہیں آیا بالکل اور بیچارہ خود مسلا یہ میں شعور نہیں رسول سچا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے جی جی جی جی چیچی تالیم نال نال جی نال بندہ جی نال ماحول ہے جی, جی۔ نال انگوٹا جو جی۔ نظام حکومت تاریخ ذہن چنگا ذہن چنگا بندے بندے چنگے چنگے ماحول چنگا واہ واہ سمے سمے چنگی تعلیم چنگی ذہن چنگا ذہن چنگا بندہ چن ماحول ہے ماحول چنگا نظام چنگا تعلیم واہ سونے جی جی ماشاء اللہ جی جی بات کیا جی جی جی جی سونے نبی سونے نبی پاک نبی دے آمان لو بھئی تعلیم کرنی سی بندے بندے سن بہور گندا سی نظام گندا سی نبی نیان گے تعلیم بندے نہیں پکارے بندے نہیں بدلی بدلو زین بدل بدلو بندے بڑھیا سیدھی خوشرو نالی بنیا بڑھیا بہت بڑھیا Así que اللہ کمایا ہے شک اچھی تعلیم بدلی زین بدلے زین بدلیا باتام بنے نظام بالو بدل تالی اور کسی کو پوچھ سونے نبی کا نظام کسی واہ بے مثال ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہم بندہ مومن واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ میرے سونے سن کلاب کتاب خدا میں پڑھ لینے سن ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ واہ اداسن تاریخو تاریخ گنجے صاحب صاحب کو فلانے فلانے پوچھو پوچھو تو تو جی ایک دوجے نو دے نظر نام بتا نظام آخر آخر گے گے گندا ماحول بندے بندے کے اوپر ہی نہیں نہیں کوئی ذہن کھوپڑی جوڑ سلیم شاہد ہو گیا نظام آخے گا ماحول آخے گا گندا بندے بندے ذہن گندے اس نے ذہن چنگا بندہ چنگا ماحول چنگا نظام چنگا بنایا ہوں سارا کچھ پتا کی بن گیا سبحان اللہ اقبال سے حفیظ تو پوچھے چنگا کروڑ کے بنیاد ہائے ریاست بننے دیر تھی <laughs> ਅੱਧੀ ਤੇ ਬਣੀ ਪਿਆ ਵੇਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ کیا بریک واہ واہ میں تاثرات اور تمہوں نہیں دس سکتا جوڑے پاک نہ سکا سکا واہ واہ واہ واہ بہت خوب سونے صدقے جاواں تیرے تیرے تیرے ذہن برباد ہون کیا بات تو تو مدینے دی ریاست نو انج سمجھ استغفر ہائے ہائے ہائے اگے اگے کار کار روٹی روٹی لے ہاں۔ لے ہاں ہاں ہاں بولا پانا نہیں صرف ٹیڈ دے پیچھے دلیل ہوئی ہائے ہائے ہائے پلیل نے نہ رکاوٹ سو جائے پتا تعلیم جی جی نیٹ فالوگل سر نقشے بنا کے ماشاء اللہ بہت الحمدال ہاں، ہاں. حقیقت ہاں، اور صرف دینوں خلاف کفر کافر وال چکن اگلا بڑا عجیب باضابطہ شیطان کی تعظیم پورے ضابطے پروٹوکول پروٹوکول شیطان اچھا۔ شیطان کی تعظیم بھی کہنا آئے تعظیم میں اتو منجی بچا کے سو گیا کیوں میری بھی عزت میری بھی عزت ہو جا کے ہوں میری بھی ہونا جہاں بازار شیطان کی تعظیم ہوتی ہے تو خود سمجھدار ہے جب شیطانی بندیاں بھی عزت ہو گئی ہاں۔ امیرا جی۔ شیطان دی تعلیم سر سر شریف <laughs> بہت اچھا جی ہائے جنہ سال کنر ہوئے تھلے ہائے ہائے ہائے کیا چوٹ ہے واہ کیا بات ہے ذہن بنتا ہے بندہ بنتا ماحول ماحول نظام سبحان اللہ جہاں واہ واہ واہلی ہاں. جی، سو چور چلی بن گیا سچی دس جنا شایدان شمار ہوتا ہے جہاں مکرو مندی اپنے حسرت بھرے لفظ ماشاء اللہ اپنے حسرت بھرے لفظ پیش کر کے آج اس کو زیادہ میں بولنا چاہتا ہوں نے وہاں داخل ہوا میں جی،, جی جی نسیبا سڑی منافک منافک نے محربانی کی پڑھ کے آیا آیا سا سا اپنی روحانیت تے انسانیت جمع کر کے کے ساری جا لٹی گئی میں بے بے ایمان ایمان دا دا منافق منافق کی بلا بن گیا وہ آندا ہے اے تے قدرت نے نے مہربانی کیتی ہاں۔ اللہ دے صدقے تو رحم کیتا مینو شعور آیا میں اپنا سبق دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی شانہ اسلام سبحان اللہ اس کا مطلب ہے کیا بات جو کہتے ہیں دونوں کو ملایا جائے وہ کہتے نہیں مل سکتے ادھر سے جو پونجی جو خزانہ جمع کر کے آتے ہوئے ادھر آتے ہوئے ہاں، ہاں، ہاں، کیا بات اسلام انسانیت دین عزت عقل ہر شہر لٹی جانے اسلام عزت دین دنال انسانیت کٹھا کیوں ہو گئی ہوا دوستو دعا کرو مسلمانوں کو اللہ پھر سے مسجد کی طرف لوٹائے آمین اور مسجد کو دین کی طرف لوٹائے آمین یہ بہت بڑی بات ہے بے شک بے شک اللہ مسلمانوں کو مسجد کی طرف لوٹائے ہاں۔ اور مسجد کو پھر دین کی طرف لوٹائے آمین سما آمین سما آمین میں ایک ماہیا لکھیا جی جی ٹپا کہتے ہیں جی جی جی جی سبحان اللہ آہا پانی اکھیاں پانی اکھیاں چوں وقت پتھر محمد کے نظام لگا سی فلائٹ کدھر آ رہے ہو جی